بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله آج تیرہ اپریل دو ہزار چوبیس متعلق چار شوال چودہ سو چوبیس ہجری ہم دوسرے دورے تفصیل مختصر دورہ تفسیر جس کو عرف عام میں چھوٹا دورہ تفسیر کہا جاتا ہے کا آغاز کر رہے ہیں یہ دورہ تفسیر کبھی ہم پشتوں میں پڑھاتے ہیں کبھی اردو میں پڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں پنجاب کے ساتھی ہوں تو اردو میں پڑھاتے ہیں پنجاب کے ساتھی نہ ہوں پھر پشتوں میں پڑھاتے ہیں اس دورہ تفسیر میں قرآن فاہمی کی اصول اور قرآن کریم کی صورتوں کے خلاصے اور مشکل جگہ ہم پڑھاتے ہیں یہ دورۂ تفسیر چونکہ مختصر ہے اسی وجہ سے یہ دورہ تفسیر نو دنوں نو ایام پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ اکیس اپریل کو بروزی اتوار اختتام ہوگی اللہ تعالی کے دربار میں دعا گو ہوں کہ اس دورہ تفسیر میں جن حضرات نے شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو قرآن کریم کے علوم سے منور فرمائے میں بھی دعا گو رہوں گا آپ بھی میرے لیے دعا گو رہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کرنے اور قرآن کریم کے مفاہیم اور مقاصد کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد ہے لوگوں کو گڈاٹو اندھیروں سے نکالنے کے لیے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے معاشرتی زندگی لوگوں کی عقیدے اور عمل کے اصلاح کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمایا صرف الفاظ کو سمجھنا اور صرف الفاظ کو صحیح ادا کرنا یقیناً اس میں اجر و ثواب ہے لیکن اصل مقصد قرآن کریم کے مفاہیم کو اور قرآن کریم کے مقاصد کو سمجھنا ہے سفیان سوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انزل کتاب التدبر و جالو التلاوہ قرآن کریم تدبر کے لیے نازل کیا گیا ہے <clears throat> کہ اس کے آیات میں تدبر کریں سوچیں اس کے مفاہیم میں سوچیں وجال اطلاع اور لوگوں نے صرف تلاوت کے لیے قرآن کریم کو استعمال کیا اور صرف تلاوت کرنے کو مقصد سمجھا اسی وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم قرآن کریم کے اصل مقاصد اور یہ ہمارا کمال نہیں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری میرے والد محترم اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر کہ انہوں نے بڑے انگریزی سے کام کیا بڑے محنت سے کام کیا قرآن کریم کے مفاہیم کو قرآن کریم کے مقاصد کو صورتوں کے خلاصے اور مقاصد کو ہمارے سامنے رکھا کبھی کبھار فرماتے فرماتی تھی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی جا نکال کے ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی جا نکال کے تو فاہی ان کو ہے جو ہے صاحب کمال کے میں نے اپنے دل کو کاغذ پہ آپ کے سامنے رکھ دیا میرے دل میں جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا لیکن تحفہ ان لوگوں کی لیے ہے جو صاحب کمال ہو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا فی ذالک لذکرہ لمن کان لہو او ال کا سمال شہید اس قرآن کریم میں پند و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں صحیح طریقے سے تدبر کرتے ہیں متوجہ ہو ان کے لیے اس میں پند و نصیحت ہے تو انشاءاللہ اس دورہ تفسیر میں میں قرآن کریم کے مفاہیم اور مقاصد کو جو قرآن کریم کے ایک ایک آیت سے آپ کو فائدہ دے انشاءاللہ میں وہ بیان کروں گا یہ اصول دو قسم کے ہیں پہلے قسم کے وہ اصول غلوم مفاہیم ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مقاصد کے فہم کے لیے ہیں اور دوسری قسم کے وہ اصول جو الفاظ کے متعلق ہو اور تیسرا ہم یہ بیان کریں گے کہ قرآن کریم کی تفسیر کس طریقے سے کرنا ہوگا انشاءاللہ مختصراً آٹھ دنوں میں میں یہ بیان کروں گا اور ساتھ ساتھ ایک ایک سورت کا خلاصہ اس کا مقصد سورت کا ربط ماس قبل کے ساتھ سورت کے امتیازات وہ طریقے بھی میں انشاءاللہ سکھاؤں گا دربار خداوندی میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج تو ہم صرف افتتاح کر رہے تھے چونکہ کچھ حضرات علماء کرام مدرسین وہ رستے میں آ رہے ہیں کل سے انشاءاللہ ہم پورا سبق گھنٹہ دو گھنٹے انشاءاللہ سکھائیں گے قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا وہ کتاب ہے جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے اور وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ورو کتاب ہے جس میں کوئی رد بدل نہیں آ سکتا اور قرآن کریم کی آیات سے یہ تعریف معلوم ہے کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب اے بفی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمایا ہے کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی صحف مکرمت مرفوعت متحرہ بیدی سفرہ کرام بررہ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاوحا الہدہ ما اوحا اسی طرح ان سارے آیات کو جمع کر کے قرآن کریم کی تعریف اسے ظاہر ہو رہا ہے انہی اصول پہ حضرت شیخ القرآن نے سب سے پہلی کتاب فی اصول القرآن لکھا جو عربی زبان میں تھا اور کئی بار چھپ چکا ہے اس کے بعد اس کا خلاصہ ام امان نے الواب السعی فی دروس شیخ محمد طیب کے نام سے اردو میں لکھا جو آل عرفان کا خلاصہ ہے اور میرے دروس کا خلاصہ ہے <coughs> اردو زبان میں انشاءاللہ آئندہ ایام میں جو اصول میں بیان کر رہا ہوں یہ وہی اصول ہوئے ہیں جو الرفان اور الواب السعید میں لکھے گئے ہیں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں صحیح صحیح قرآن کریم کا حق ادا کروں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گو کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نعت نہ فرمائے کہ صحیح طریقے سے قرآن کریم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے آخر میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس در کو درس کو صحیح طریقے سے اختتام تک پہنچائے اس درس میں جتنے حضرات علماء کرام طلباء عوام شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سینوں کو قرآن کریم کے علوم سے منور فرمائے حضرت شیخ القرآن میری والدہ محترمہ اور جتنی بھی حضرات ہمارے رشتہ دار اور مسلمان بھائی بہنیں میرا سسر اور دوسرے جتنے پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی معفرت فرمائے جو حضرات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عطا فرمائے جتنے جیل میں مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں کو صحیح سلامت واپس کرے دعا کیجئے میرے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ محمد و علی